وَإِنَّ فَإِنْ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ شَهِيدًا اور تم میں سے بعض پیچھے رہ جاتے ہیں پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا یہاں منافقین مراد ہیں جو نفاق کی وجہ سے جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے اور دوسروں کی ہمت بھی پست کر دیتے تھے عبداللہ بن ابی بن سلول کی تو یہ خاص عادت تھی غزل احد کے موقع سے اسی نے لوگوں کو بھڑکایا تھا اور منافقین کی جماعت کو لے کر راستے سے واپس چلا گیا تھا جہاد میں مسلمانوں کو جب تکلیف پہنچتی تو منافقین کہتے کہ اچھا ہوا کہ ہم لوگ ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے اور جب غلبہ نصیب ہوتا اور مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس طرح اظہار افسوس کرتے کہ جیسے مسلمانوں سے ان کی پہلے سے کوئی شناسائی ہی نہیں تھی اور کہتے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو مال غنیمت ہاتھ آتا